أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جاتی بالتي هي احسن اس وقت میں پوری طرح ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوں کیونکہ تشدد ہے پروگرام میں کچھ بتایا گیا تھا بات کچھ اور طرح کی ہو رہی ہے خیر مگر وقت جتنا مختصر ہے اس میں بات کر جائے وہ یہ کہ میں الحمدللہ اپنی تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ سمجھتا ہوں اس کے مسلم یہ جماعت اور اس کا کام عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر اتنا بڑا اور عظیم الشان ہے کہ اس کی نظیر کسی اور امت میں کسی اور قوم میں کسی اور ملک میں کسی اور مذہب و ملت میں نظر نہیں آتی اور یہ دل تر حقیقت تقوا اجلاس اور جذبے کی برکات ہے جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور خدام کے ذریعے سامنے آیا ایسی جماعت کی کوئی نظیر پوری دنیا میں نہیں ہے اللہ کا الشکر بس میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دعا کا بڑا اہتمام ما اللہ منها وما بطن کہ ہماری جماعت کو نظر نہ لگ جائے اغیار کی دشمنان اسلام کی نظر نہ لگ جائے اس میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے سے دے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام شیطان کو یہ بات کبھی پسند نہیں ہوتی کہ دین کا مثبت کام اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلتا رہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوڑنا چاہتا ہے کچھ پریشان کن سی صورت حال ہماری اس مقدس جماعت میں بھی سامنے آ رہی ہے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر کتنے سے بچا دیا ہر ایک کو بچا دیا لیکن ایک بات ساتھ ساتھ کروں وہ یہ کہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ بالکل برداشت نہ کی جائے اگر اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے کو کسی طریقے سے تعظیم ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش فرما لی جائے جن چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے باہمی مشورے سے ہو جائے اور تعظیم و تقریم کے ساتھ ہو باہمی اعتماد اور اتفاق کے ساتھ ہو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دشمن ہے ہمارے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ سمجھا ہے جو کچھ اختلاف ہو گیا ہے اس کو اختلاف رائے ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے رائے کا اختلاف مگر وہ دشمنی اور تفریقہ کی بنیاد تک نہیں پہنچنا چاہیے تفریقہ بھی ہونا چاہیے شریعت نے تفریقے کو کسی حالت برداشت نہیں کیا دین کے بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لیا لیکن مسلمانوں کے درمیان تقربوں کو کبھی برداشت نہیں کیا آپ دیکھیے عید کی نماز میں ہر نماز میں یہ قاعدہ ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو سدر صاحب واجب ہوتا ہے بھول جائیں تو سردر صاحب واجب ہوتا ہے لیکن نماز عید کے اندر یہ مسئلہ مستقل کر دیا نماز عید میں اگر امام سے غلطی ہو جائے صدر صاحب نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ عید کی نماز کے طریقے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے سال بھر میں دو مرتبہ عید پڑی جاتی ہے اس کا طریقہ یاد نہیں ہوتا اب اگر اس میں امام سے کچھ غلطی ہو جائے گی صدر صاحب کرے گا تو کوئی امام کے ساتھ شریک ہوگا کوئی شریک نہیں ہوگا اور کوئی سدر صاحب میں شریک ہوگا معلوم بھی نہیں ہوگا اس کو سردر صاحب ہے یا نہیں ہے اور یہ کہ سدر صاحب کس وجہ سے ہو رہا ہے تو مسلمانوں میں جھگڑا پڑ جائے گا کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو قائدہ کلیا کو ترک کر دیا گیا یہاں تاکہ مسلمانوں میں تفرق آنا پیدا ہو جائے سدر صاحب نہ کرو کتنا بڑا قانون ہے سدر صاحب نماز جنازہ کے بارے میں تین طریقے ہو سکتے تھے تینوں مقبول ہیں جنازہ اندر ہو مسجد کے باقی سب نماز اور امام ہوں باہر ہوں یہ بھی مکرو باہر امام ہو اور کل جنازہ بھی ہو مقتدی مسجد میں ہوں یہ بھی مکرو اور کچھ مقتدی کچھ نماز جنازہ کچھ امام امام مقتدی جنازہ مقتدی کچھ مسجد کے باہر ہوں کچھ مسجد کے اندر ہوں یہ بھی مکرو لیکن شریعت نے قانون بنا دیا کہ اگر نماز نماز جنازہ پوری مسجد میں پڑھنے کی پڑھنے سے باہر کے لوگوں کو چلنے پھرنے والوں کو راستہ خراب ہوتا ہو راستہ بند ہوتا ہو تقریب میں دشواریاں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں تو نماز جنازہ مسجد میں پڑھتا مسجد میں پڑھ کوئی بھی طریقہ ہو تین تینوں طریقے سے اگر ممکن نہ ہو مسجد کے باہر تو مسجد کے اندر کر لو نماز دینا بھی لیکن راستہ خراب نہ کرو لوگوں کا راستہ نہ رو راستہ روکو گے جھگڑا پیدا ہوگا حالانکہ راستہ کتنی دیر کے لیے رکتا ہے نماز تین چار منٹ کا کام ہوتا ہے نماز مگر شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ ایسا کوئی کام ہو جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو نظا ہو اور لڑائی جھگڑے کے نہ کرتا ہے تو اس بات کے بڑی خوب سمجھ لیجیے بعض اوقات نفس یا شیطان یا دونوں مل کر یہ دل میں پیدا کر دیتے ہیں کسی کے یہ تو دین کا کام ہے اس یہ تو ہمیں تو کرنا ہے چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ہم ہم پرواہ نہیں کرتے ہم تو اللہ کا کام ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں دین کا کام ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کام کو خوب سمجھ لیجیے یہ شیطان کا کام ہے یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے یہ کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کسی حال اجازت نہیں دی دین کے بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کیا گیا لیکن اس بات کو برداشت نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو پھوٹ پڑے یہ نظا پیدا ہو ار منسلم نے اخوا تمام مسلمانوں کو بھائی بنایا گیا ہے پوری دنیا کے مسلمان چاہے کسی بھی نسل سے تعلق کرتے ہیں کوئی بھی زبان بولتے ہوں رنگ کوئی بھی رکھتے ہوں وہ سب بھائی بنائے گئے ہیں اسلام میں تو اخوبت کا دعوی کی تعلیم دی ہے اس واسطے اگر اختلاف موجود بھی رہے اختلاف رائے اور اختلاف اخلاص کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا اخلاص کے ساتھ لیکن شری حدود کے اندر ہو شری حدود سے باہر ہوگا تو حرام ہوگا ناگائف ہوگا میرا ایک پرچہ مختصر ایک بیان چھپا ہوا ہے مکہ معظمہ سے جدے کے راستے میں کچھ حضرات نے دانشوروں کو جمع کیا تھا اور اس میں اتحاد میں نے زمین کے بارے میں مجھے کچھ اچانک کہا کہ آپ راستے میں آ رہے ہیں آپ تو یہاں میرا بہت ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں بیان بہن میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کام کی بات دل میں ڈال دی میں نے ان کے سامنے بات بیان کی الحمد للہ وہ بات اللہ نے اچھی کروا دی وہ ہم نے کتابی شکل میں چھوٹے سے کتاب کی شکل میں ساتھ بھی دیا ہے اختلاف رحمت ہے فرقہ بندی حرام اختلاف کرا تو صاحب کرام کے درمیان بھی ہوا ہے فخار اربا کے درمیان بھی اختلاف ہوا تو فخر کے درمیان اختلاف ہوا اس سے تو بہتریاں پیدا ہوئی شریعت میں لچک پیدا ہوئی مذہب میں آسانی پیدا ہوئی اور سب کے سب سب کو سامنے آیا اس کو جب ایک اشتہار میں اگر صحیح بولے صحیح بات کرے تو دو دو سوال ملتے ہیں اور اگر غلطی ہو جائے تو بھی ایک ثواب اشتہار کرنے کا ملتا ہے تو آپ اگر آپ اختلاف اگر رکھیں بہتر تو یہ ہے کہ اختلاف یہ ختم ہو جائے تاکہ عوام تک جو بات پہنچے وہ اس میں تفرقہ نظر نہ آئے نظا نظر نہ آئے لیکن اگر خدا نہ خاصہ اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا اہتمام کریں کہ ایک دوسرے کی تعلیم تعظیم اور تقریب میں کمی نہ آئے اور کسی قسم کا نظاعت کی صورت پیدا نہ ہو جیسا وفہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے صاب کرام کے درمیان میں اختلاف ہو اسی طریقے سے اس کو برداشت کیا جائے اگر مصالحات کے لیے کچھ علماء کو بزرگوں کو بیچ میں ڈالنے سے کام چلتا ہو تو ایسا کر لیا جائے اور دونوں طرف کے بڑے حضرات بات کر لیں اور مشورہ کر لیں یہ میری نصیحت ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں اخلاق سے کہہ رہا ہوں دل کے درد سے کہہ رہا ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے ایسی مقدس جماعت مولانا محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں وہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا کل دور بلی کے مرکز میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ میں الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہوں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے ان کی زیارت کی اب دنیا میں ایسے لوگ شاید و نادری کچھ ہوں گے شاید ہوں گے اللہ اکبر میری عمر تقریباً سات آٹھ سال تھی ہم دیوبند میں رہتے تھے دیوبند کا رہنے والا ہوں ہمارے آبا وزاد بھی دیوبند کے تھے میرے والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان وہ بھی دیوبند کے رہنے والے تھے دیوبند دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی تھے تو وہ جاتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی لے دے اور ہمارے بڑے بھائی جان بھی ساتھ تھے وہاں فتح پوری مسجد کے ایک کمرے میں قیام ہوا وہاں کی جتنی تفریقاہیں تھیں ساجھ مقامات تھے مجھے سب دکھائی پوری دہلی میں گھمایا کرایا پہلی مرتبہ دہلی لے گئے تھے مجھے پھر اتنی بات یاد آ رہی ہے کہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی کوئی مارے مجھے نظر آئی پکی نظر مسجد کی میں وہاں حاضری ہوئی اس کے بعد اسی سے متفق ایک بڑی کھلی جگہ تھی وہاں لے گئے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ چار پائی پر دوپہر کا وقت تھا کوئی چار پائی پر بیٹھا ہے کوئی لیٹا ہے کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے متفر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جیسے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں مسافر مسافر ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ وہاں جمع تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ان کو پتہ چلا تھا کہ حضرت مولانا محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں تو میں تو بچہ تھا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ باتیں سب والد صاحب نے بتائی کہ کیا کیا کس طرح ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی طبیعت نہ صاحب ہے والد صاحب باتیں لگے ہم بھی باتیں سننے لگے یہ سب باتیں مجھے یاد ہیں جو کچھ مجھے یاد ہے وہ بیان کر رہا ہوں کچھ بات تفصیلات والد صاحب نے بیان کی ہم چند قدم واپس ہوئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کو بلا رہے ہیں ایک نوجوان دوڑے ہوئے آ رہے تھے چپٹے ہوئے کہ والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں یہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اللہ نوجوان تھے میں بچہ تھا والد صاحب تشریف لے گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا The Reviver of Iman ایک چار پائی پر تھوڑی چار پائی پر کا بستر بھی نہیں تھا سویل امام آبادی ہوئے کربٹ سے لے کے ہوئے تھے نہیں وہ نظار شخصیت بعد میں والد صاحب نے بتایا کہ مولانا محمد کی یاد صاحب رحمۃ اللہ والد صاحب کو انہوں نے اپنی پٹی پر بٹھایا چار پائی میں نے دیکھا بٹھایا سلام و دعا ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر ہو رہے ہیں بے تحاشا رو رہے بے تحاشا رو رہے والد صاحب اچھا پھر دیکھا میں نے کہ والد صاحب نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہا اور پھر وہ خاموش ہو گئے ان کو تسلی سی ہو گئی والد صاحب نے بتایا کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا مجھے اللہ نے اس میں اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی جماعت میرے ساتھ ہو گئی ہے کافی لوگ کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے مجھے ڈر ہے یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ یہ دراز تو نہیں ہو رہا ہے اس دراز اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نافرمان ہو اللہ اللہ کا نافرمان ہو اس کو اللہ تعالیٰ دھیر دے دے تاکہ وہ اور نافرمانی کرے کیسے فرعون کو بادشاہ بادشاہ بنایا کتنی مال و دولت دی سامان دیا تاکہ وہ اور نافرمانی کرے اور پھر اکٹھا پکڑ لیا جائے فرعون کو غرقاب کیا گیا و برباد کیا گیا کیونکہ ڈر تھا ہمارے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کہیں میرے ساتھ اس استظراج تو نہیں ہو رہا ہے اللہ کے لیے کر رہے تھے تو استراج تو آپ سمجھتے ہو ایک معجزہ ہوتا ہے وہ امبیائی کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے یہ کرامت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہ استراج تھا تو والد صاحب نے فرمایا کہ جب رونے لگے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ کے ساتھ اطراج نہیں ہے کہ اللہ کا انعام و کرم آپ کو اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے وہ تو پپی تھے مفتی اعظم تھے صدر مفتی تھے دولے تھے اس کی دلیل ہے میرے پاس وہ یہ کہ جس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے مغمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آتی کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے کے ٹھیک ہو جائے آپ کے دل میں جو خوف اللہ نے ڈالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے ساتھ اقتدار نہیں ہے یہ محض کرم اللہ رب العالمین حضرت مولانا محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے یہ آپ حضرات کے پاس یہ کام اس کی تفن کی امانت ہے ان اللہ مرکم انتوز المانت الا اہلیہ یہ امانت ہے اور یہ امانت اس کی حفاظت کی ہے اس کے کام میں خرابی نہ ہو کام میں خرابی نہیں ہونی چاہیے اور آپ اس میں ٹوٹ نہیں پڑنی چاہیے اختلاف رائے اگر دور نہیں ہو سکتا تو نہ ہو کرتے رہیں کام وہی کریں جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ کر رکھا تھا کام وہی کریں کے ایک دوسرے سے کوئی اگر ملیں کبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ اکرام اور تقریب کا معاملہ ہو اختلاف رائے صاحب اکرام کے درمیان بھی ہوتا تھا فقاہ کے درمیان بھی ہوا امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد بن حنبل اس میں بھی اختلافات ہوئے لیکن سب ایک دوسرے کی کیسی تعظیم کرتے تھے کیسی کیسی تعظیم کرتے تھے تعظیم اسی طرح برقرار رکھیے محبتیں برقرار رکھیے لیکن کام میں خلل نہ آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ کسی کسی بھی جتنے کا شکار نہ ہونے دی ہے یہ میری نصیحت ہے دل دل سے کہہ رہا ہوں مجھے برداشت نہیں یہ غم ہے جو سولہ سال پیدا ہو گئی ہے غم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے اس کو ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے اور بزرگوں سے مدد لے سکتے ہوں تو مدد کچھ بزرگوں سے کچھ بزرگوں سے مدد لے لیجیے اللہ منها وما بطن اللهم ماں نعوذ اللہ من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الفور اللهم لا تنزل منا صالح ما أعطيتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا واغفر لنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين